سبحان اللہ خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سبحان الله سادات کرام پیران ایرانز سامعین السلام علیکم محمود بول شریف ضلع حافظ آباد دربار عالیہ سید الاولیاء سید السادات سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ عرص شریف کے موقع پہ کمینے نو پہلی مرتبہ شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے سبحان اللہ اللہ جل مجد و کریم آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ دو جگ پردہ پوشی فرماوے قلب نو روشن منور فرماوے خاتمہ بالخیر آمین آمین آمین دوستان گرامی نبوت اور ولایت کا باہمی رشتہ سبحان اللہ موجود ہوتے جناب کے سامنے ماشاء اللہ اللہ تبارک مطالعہ مدد توفیق نال مخاطب ہوا گا نبوت اور آپس رشتہ اور تعلق ماشاء اللہ تو تمہید تو بغیر نبوت اور ولایت آپس کے اندر قریب قریب نہیں ولی ضرور ہوتا ہے ہر ولی نبی سبحان اللہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں نبی نہیں وہی ولی نبی ہے جڑا نبی ہے اللہ شہر دے اندر دونوں کا اتفاق ہو جاتا رل جائے وہ ہے واہج واہج وہی جرم کہ وہی داربی مانا دو خفیہ گل واہج دیا ایک واہج ہوں ایک واہج ہوتی خاص یعنی یہ میں مسئلہ سمجھا کہ واہج نبوت اور ولایت کٹھے ہو جاندے ہیں مگر مطلق واہج واہج مقید اگے جا کے دساگا واہج دیا دو قسم ہوں ایک واہج ہوں عام آم اور ایک واہج ہوں خاص واہج آم کی ہر شہر کے اندر فطری شعور قدرت پاک نے ہر شہ پیدائشی تخلیقی فطری تبڑی شعور رکھا ہے جس دے وہ اپنے خالق کو پہچان ہر چیز پاوے ہو مجردات چوئے پاوے وہ مادیات نباتات ہے باوے حیوانات جماعتیں پاوے وہ انسان ہے باوے غیر انسان ہے ریت دا ذرہ بھی قادر مطلق دی طرفوں ایک عطا کردہ فطری شعور ہے اس کے اندر جس کی وجہ نہ وہ اپنے خالق تعالی نو تالا ہے اس کی برف کرتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ وحج عام ہے اس وحج دا تعلق ہر شہر پاک پرور دگار خفیہ طریقے ہر شہ ہے جی، جی۔ ہر کلام کرتا ہے اور وہ شہ اس ذات نال کلام کرتی ہے وہ ذات اس نو جانتی ہے اور ہر شہ اس شعور دے نال اس رات نو جان سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نا گل جی، جی، جی۔ اے واہ عام ہے فطری شعور شعور دے پھر اس شعور اس تمام چیزاں شریک نے سب صرف آن کے اگر محرومی ہوتی ہے نفس کی سرکشی کی وجہ ان جنہوں نفس ہے اگر وہ سرکشی نفس تو خالی ہو مثلا کافر ایک نفس ہے نفس کی سرکشی ایک جسم کے اجدان ہے نفس کی سرکشی نہ اس ذات کا منکرے یا مشرے کے اگر بدن اجزا تو پوچھا جائے تو ہر ہر اس کی تو ہی گواہی کافر دا بھی وار بار کیا بات ہے اس ذات کی توحید کی گواہی دینا ہے لیکن فرق کتنا ہے کہ وہ سرکشی کی وجہ ان اگر بابیا ورگے کوئی فقیر ہومن تو ویخ رہے ہوں نے یہ لو لو وہی وقت اللہ فرمایا نا قرآن پاک نے کہ ہر ہر چیز کا کا سایہ ان ان سجدہ سجدہ کر کر پرچھاوا نہ کئی چیزاں ایسا نے کا پرچھاوا بھی کوئی نہیں رملن گل آ گئی ہے کر ہی دینا وا وہ نیٹ آیا سی جی ہر چیز دا قرآن فرما سایا اور سجدہ سجدہ وہ تو نبی پاک بھی چیز نے لیا انہوں بھی اور سجدہ یہ تو قرآن پاک نے تو غلط کہہ دو نبی گلا آ گئی توفیق تو چڑھا دے جواب ہو جائے گا میں مامن کا اللہ وقد خسان الباز اصول فقہ کا قانون ہے ہر عام مخصوص الباز ہوتا ہے یہ عام ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بعض مخصوص ہیں وہ کی اصا ثابت کرنے یا ہاں، نظام فطرت شاید جنہ ایسے ہیں کا سایا کوئی نہیں کیوں کہڑا میں کہ سورج جو بھی سورج کا سایہ ہے سورج کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے سورج کا سایہ نہیں نمبر ایک نمبر دو زجاج ایسا شیشہ جو ہار پار دکھائے ایک ہوں آئی نا پچھو مثالہ لگا اکس بکھاؤں ایک ہوں وہ شیشہ جڑا ہار پار بکھاؤں انہوں سورج دے کے کرو پرچھاوا ہوئے گا جو سورج بھی بغیر ہو سکتا ہے تے آیت مانب مطلب فرق نہیں آتا جی شیشہ جڑا ہے وہ بغیر سایوں ہو سکتا ہے تے آیت مطلب فرق تے سونا نبی بغیر ہوئے تے آیت فرق ہوگا رسول نالیا سمجھ آئی کہ نہیں گزارش یہ عرض کر رہا یہ تو زمر گل آ گئی فطری شعور اللہ تبارک و تعالی نے ہر شہر رکھے چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے کالا فطری شور ہے ان اس ذات پاس اس شعور نال وہ اپنے خالق نو پہچان دی او دے کلام نو سن دی سمجھ دی وہ ذات وہ کلام کر اور اے اپنے اس رب نال کلام کر دی فطری شعور کائنات ہر ذرے موجود ہے دوائر مختلف نے توجہ ذرا دائرے مختلف نے ایک ایک دے اندر ایک شہ ایک ماہ اشتراک ایک نقطہ ایسا ہے کہ جیسے سارے شریف نے کائنات دی ہر چیز وہ کیا حق سبحان اللہ جی، اس شعور سارے شریف نے پھر اس کو زائد شعور دے دائرے مختلف نے ظاہر بات ہے پھر اگر ویکو گے تو جمادات کا دائرہ تنگ نباتات کا اس تو وسیع حیوانات کا اس تو وسیع انسان کا ایسے طرح کے جی، جی، جی، شعور ہے اس شعور کے اتنے دلیل سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا ارشاد ربانی ان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ما شاء الله کوئی چیز ایسی نہیں بہت عام لفظ نکرا شہ ماں ہے اس کا مطلب ہے ہر جو سب بے ہی اللہ پاک نے قرآن نے لفظ غور فرمانا بڑا لطف جو سب بے بے ہی تصویر کرتی ہے ہر چیز تسبیح کر دی خالی تسبیح نہیں جو سب دے بے ہم اللہ جی ہمار اللہ دی دے نال تسبیح کر دی تسبیح کی حمد کی اگر دو چیزیں تسبیح ہم تسبیح کا مانا ہے پاکی بیان کرنا باقی کا مطلب ہے ہر عیب اور نقص بھی اس ذات کو نہیں کرنا تھی کہتے ہوئے کپڑا دیتا ہے یا پاک یہ مطلب ہے اس سے غلازت کوئی ہٹایا ان صاف اگر اگر نہیں لگی تو یہ مطلب نہیں مطلب ہے شان دے مخالف جو کچھ ہوں اس کی نفی اور ادالے کو کہ تصویر اور ہم کی ہے ہر خوبی اور کمال اس واسطے ثابت کرنا جی ہاں۔ تصویر کی ہے ہر شان دے خلاف گل شہ اس ذات پاک تو نبی کرنا اور حمد کی حمد ہے جو کچھ اس دی شان اور کمال لائق اس رات واسطے ثابت کر تو نفی اس بات دو چیزاں رلن نفی بنتی تصویر کا مضمون اس بات بڑا ہم نفی والا ہوا ہم کا مانا اس بات والا ہوا یہ دو رنگ اللہ فرماتا ہے ہر شہ میری یہ تصویر کرتی ہے شان بیان کرتی ہے ہر شہ جی ہے وہ پاکی بھی دس بیان کرتی ہر ایپ تو راج پا کے اور یہ بھی دس رہی ہے کہ ہر شان ہر کمال ہر خوبی کا مالک اللہ اور اگر غور فرماؤ تو کلمہ طیبہ کا مضمون یہ ہوئی لا الہ اللہ ہر ہر قسم نے ایب لوگ اس نو کلمے پڑھنے والا اس ذات کو ہٹا کے پاس یعنی اپنے عقیدے میں مت سمجھو ادھر تو عقیدے اپنے کیونکہ وہ باغ ہی باغ ہے یہ نہیں بھی تاری ساری پارٹی کا پارٹی کے نال انہیں پاک ہونا ہے اور مان کی سر کپڑے کی مثال تو اہم خیال لگ جائے تا کر کے میں کہہ گیا سب کپڑا جی پاک ہوئے ہوئے ہی پاک نے پھر بھی پارٹی بیان ہوتی وہ مطلب یہ بھی کے یہ پلیتی ہے ہی نہیں تو ذات پاک دے متعلق پاکی دا بیان کرنے دا مطلب یہ کہ اپنے عقیدے وچ اپنے اندر یعنی اپنے نزدیک ان پاک سمجھنا ورنہ ہے وہ پاک تو تصویر دا مضمون لا الہ وچ حمد دا مضمون اللہ گویا ہوں خلاصہ یہ نکلیا کہ آیت پاک دا مضمون اگر لو تو کلمے میں کلمے دا مضمون آیت دو میں لڑاؤ ہر چیز عقیدے کے طور ہر چیز کے اندر فطری طور سے یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی توحید باقی دی گواہی ہر شاید دیتی پی یہ مطلب یہ نکلیا کہ کلمہ پڑھنا خالی ساڈا ہی کمال نہیں اللہ تعالی نے نظام فطرت ہر میں اگر کمزوری ایک ساری دسی ہے قدرت نے شاید پا کے وہ برمانڈ ہے وہ ہر چیز میں کرتی پی لیکن ولا کلا تب کا ہوں لیکن تسا سمجھ دے نہیں انہوں نے تسبیح یہ مطلب ہے صرف سمجھ دا فرق ہے تو قصور ساڈے کمی تیرے توجہ نہیں فرمائی کمی اگر صاحب علم حضرات ہوں تو ہیں ضرور ہیں انہوں نے واسطے ہی میں آر پیا کرنا کہ تسبیحہ ہوم جڑا ہے نا ہوم عربی کے لحاظ والے زبے رکول واسطے ہوں حق والے واسطے شعور والے واسطے پیچھے آیا ہر شہر کی تسبیح پھر اگے فرما ہے وہ علم والے نے اشارہ لایا تو تسبیحہ ہوم ہوم دے ہم آتا ہے اکل والے علم والے آیا میں تم ان کی تسمی نہیں سمجھتے اگر انسانوں کی تسمی کی بات ہوتی بات سمجھنا انسانوں کی تسبیح کی گل ہوتی تو سمجھ مجھے وہ فرمانا نہیں سمجھتے تو انہوں کی تسمی معلوم ہوا وہی تسبیر ہوں گا صرف سمجھ ادھر فطرت نے قدرت نے فطرتی شرور ہر شہر رکھا ہے کہ وہ ایک ہے بے عیب ہے با کمال ہے بس بے عیب ہے لا الہ اور سمجھنے نہیں سمجھنے نہیں تو سمجھانا کٹور لیکن اتنے بھی اگر کسی نو یہ غلط فہمی لگے یہ اللہ تو فرما رہا ہے تم نہیں سمجھتے تو چیشتی پھر تسا کی آتے پایا جی سمجھتے کہ تسا ہے نہیں کوئی بھائی بات یہ ہے میں قرآن کی تصدیق پہ کرنا لیکن یہ بھی ذہن چ رکھو کہ یہ جی قانون دس گیا کہ آم کوئی باز ہوں نے باہر یہ کسے جا فرماند ہے تم نہیں سمجھتے یہ بھی ایسا عام لفظ ہے مخاطب سارے باوے ہیں لیکن مراد سارے نہیں کیا بات ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ایسے بندے ضرور پیدا فرمائے اور پیدا فرمانا رہے گا کہ اکثر لوگ جڑے راجا نو نہیں سمجھتے انہوں سمجھتے رہے سمجھتے ہو لہذا ہوں اگر کوئی دھوکھا کھا کہ اللہ فرماتا ہے تم نہیں سمجھتے لہذا کوئی بھی نہیں سمجھتا جو بے وقوف ہے یہ شاید کا مطلب یہ نہیں لفظ عموم کھڑا ہے مانے میں منچ ملاد نہیں اس واسطے کہ نبیاں کے بلیاں بھی شان ہی یہ ہوئی ہے کہ وہ ایسیا گلا سمجھتے ہیں کائنات کی کو نو سنتے کہ چیڑی دوسرے نہیں سمجھتے نہ نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو پچھاڑنا جو بازار گزرتا تھا وہ میں محمد سے ضرور تھا محمد ماشاء ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ ادھر دیکھو بھائی ایک ہاں۔ ایک دعو ہے ہال کال زبان بیان کرنا ہال دل نال پہچان لینا ہاں، ہاں، دل جڑی کیفیت بنتی ہے نا حقیقت دی وہ ہوں حال جنوب آتے ہیں ہڈ بستی کال جگ بستی بیان کرنی میں بیان کر رہا ہر چیز تسبی کرتی قرآن قرآن پورا معنی ماہنے میں ظاہری بیان کر رہا یہ کال ہے نبی پاک نے فرمایا میں پتھر پچھاڑنا جی گزرتا سا میرے تو درود پڑھتا سی میں سنتا سا درود پڑھتا قرآن حدیث گئی میں اس پتھر پچھاڑنا جی میں گزرتا سا وہ درود پڑھتا سا میں سنتا سا ہوں میں حدیث بیان کی تھی آیت بھی بیان کر دیتی لیکن میں کال تک بات ہوں میں بیان کر سکتا اگر میرے کوئی اعتراض کرے تو میں کتاب بکھا سکتا ہاں جی۔ لیکن اگر کوئی میرے اعتراض کرے غیر مسلم آ کے وہ آ کے آخری قرآن دعوی تصویر کرتی ہے ہم فرما ہے میں پتھر پچھاڑنا جڑا درود پڑھتا سی میں کتاب نہیں مانتا مینو یہ حقیقت معلوم ہو ہوں یہ نہ سمجھ اسلام ایڈا کوئی کمزور سے عاجز مذہب ہے کہ صرف کال والے رکھنا کتاب وفاد رکھ کتاب نہ مننے سے ہکا پکا ہو کے بھائی کرو نہ ایڈے زور والا مذہب ہے جی سچ والا مذہب ہے جی کال والا آئے تو کال والا جب دینا علماء سمجھ اصا کہنے جانور بے زبان مگر بے زبان نہیں منہ قدرت نے زبان رکھی جی زبان کا مانا بولی لو اللہ تعالی بولی بھی رکھی ہے پر بولی سمجھنے والا پورا چاہیے میرے بینا مطلب نہ سوچی پیغمبر سمجھ سر کار والی سرکار کال گلا کر بندیا میں سوچنے ہر شہ شاید میں سے آوا تو تیری زبان کا اللہ زبان بولن کا بولنے والی نہیں بولنے کا آلہ ہے آلہ قدرت استعمال کیتے بولنے واسطے یہ بولنے والی نہیں بولنے والی روح ہے یہ آ ہے اور قدرت آلہ ہمیں لے کسی ہونا بنا بولن بولن بولن گیا پیر گے گے ہٹ بت بندے نے بولنے والے گی ہو جانگے موہر گئی کیا مطلب ہوں قوت کوئی آئی سلب ہو گئی تو بول نہیں سکنا بول نہیں سکتے بولن کا سلسلہ ادھر بند کر کے ان بولیا نو بلا معلوم ہوا وہ ذات کریم دا ایک راز ہے خدائی ہے جنوں یہ رازدان سمجھتے توجہ فرمائی وہاں یہ عام سمجھ آ گئی جی، جی۔ گوڑے سے بیٹھے رہا بس مڑ تو کام خراب ہے وہاں یہ عام سمجھانی سی کہ عام وہاں یہ ہوئے کہ ہر چیز دے اندر ایک فطری شعور ہے وہ خالق کو پہچان دا سبحان اللہ ٹھیک ہے اسے تمام کائنات شامل ہر ایک شہر شامل خاص جدو بھی کوئی شہر خاص ہوئے گی دائرہ تنگ ہو جائے گا وہاں یہ خاص وہ کی ہے دو قسم نے واہجے خاص دیا دو قسم نے ایک وہی ہوتی ہے شریعت بناؤ ماشاء اللہ ان یعنی کہہ لیا ان وہ نبوت ایک وہ نبوت ایک وہ ولایت وہ نبوت کی ہے وہ یہ ولایت کی واہج خاص دو قسم ہو گئی ایک ہو گئی واہج نبوت ایک ہو گئی واہج ولایت ماشاء اللہ واہج نبوت یا پھر دو قسم ہو گئی ایک ہو گئی نبی بنا ایک ہو گئی شریعت بنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات میری گل ہوئے میں آپ چا سمجھو میں پاکستان اس مسئلے کئی روڑے اٹھے رہے ہیں ایک نبی بناؤ بھی ایک شریعت بناؤ ٹھیک ہے نبی بناؤ دی دیوال کی اللہ فرماوے انت رسولی انت نبی نبا دو گا اصل دو گا فلانیا میں نبی تو میرا رسول ہے تو میرا نبی ہے یہ نبی بڑا سی ایک ہے شریعت بڑا سی اے حلال اے حرام اے جے رے نہ جے رے کر اے نہ کر اے کرا اے نہ کرا یہ نبوت واہ تشریح ہوئی نبی بناؤ بناؤ کی یہ شریعت بنا شری شریت بنتی اترتی رہتی لیکن نبی بناؤ کی بنا ایک بار آ پہلے دن آتی آتی نیت نہیں رہتی بن گیا شریعت بناؤ شریت آوے تو گامی نہ آ گی لوگ کابی آؤٹ آئے تامی نبی نبی آ حکومت دند ہے وہ حکومت دینا ایک بار ہوتا ہے ریا مسئلہ اس علاقے کے کم مسائل ان واسطے ہدایات وہ آدی ہی نہیں وہ آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ توجہ پروانا دے دیتا تو تو اج بعد بادشاہ پروانہ مل گیا وزیر بن گیا ہوں کوئی بے وقوف ہوئے گا جڑا جا سمجھے اللہ تعالی نے نبی قرار کا کتاب دے دیا کتاب اللہ بعد آپ نے اپنی امت کی ہدایت کا کم سنبھالا ہے نری مراج ہے نوکری کر دیتا ہے لیکن حکم آپ نے بعد جان کے جانا مدینے سنائی چاریاں کام کرنا شروع کتاب مجھے کتاب دے دی وجہ نبی اور مجھے نبی بنا دیا جھولے پہ لطف لطفی گل ہے دیر غازی خان علاقے میں خطاب کر رہا تھا اوتھے بزرگ بزرگ فرما سن انہوں نے فرمایا کہ قرآن فرمانا وا جہان علی نبیا فرماتے ہیں یا نہیں یہ مانا ہے اللہ مجھے بناوے گا بنایا آخ مراد بناوے گا میں کہ شاہ جی اگے ہو شاہ صاحب میں کہ چبلا اگر اگے غور فرماؤ نا یہ مسئلہ حل ہے کیوں میں کہ اگے فرما دے السلام علیکم یوم ولدت جس دن میں جمیا میرے اس وقت سلامتی و یوم ماں امو اور جس دن میں مروں گا اتنے فرمایا میں جس دن مر چکیا وا کیا کیا بات بات ہے جی اگو موت آنی تے فرماندے نے جس دن مروں گا تے جے نبوت حالے لبنی سی اوتھے ہو جا لفظ نہیں سن بول سکدا کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اللہ رکھے زندہ باد موت میں بار عام شبہ اٹھدا ہے وہ جی فلاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں ماضی جو ہے وہ مظاہرے کے معنی میں ہے میں کہ جی اگلا مظاہرے جڑا آیا کھڑا ہے گا جی کا ملنا یقینی موت کا آنا بھی یقینی ایک یقینی نمارے نہ ایک نمی ہوں یہ آخر صحیح نہیں دو مئی ماضی گزارے کو مانج نے نہ آنا اللہ سونے نے نبی پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت حال جی میں ہے سی اسی طرح ہی بیان فرمائی شام تو مرنا اگے سی فرمایا میں مراں گا اور فرق ہے نبی پہلو نبی وہاں نبوت پہلو وہاں شریعت اور پہلو وقفے وقفے کسی بچپنے یہ سمجھنا کہ نبوت دی واج تے شریعت دی کٹھی آئی ایتھے مغالتا لگ گیا بس توجہ ہے نا واج نبوت پہلو تے واج شریعت یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا ہوں ایک ہو گئی واج نوی بنا شریعت بنا تیسری واج خاص وہ ولایت دی ہوں یہ سمجھو گے تو پھر رشتے جڑ جان گے واج ولایت بھی کی ہوں جی نبی شریعت بننی اس شریعت نمجھاؤ اس شریعت نو پہچاؤ بھی مہائی اللہ تبارک کبارکارا بلیاں کرتا کر نبتا نب مہار نوی بنا شریت بنا لائی مری بنا شریت بنا شریت مگر شریعت پہچان سلسلے ختم ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے فرشتے بھی آدھے بلیا جو اللہ دے بلیا کو فرشتے بھی آتے لیکن صرف باہر شریعت بناؤ بھی نہیں لے کے آؤں گے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان ناک لکھا کر اللہ تعالی نے جبریل تیرا امدادی بنایا فرق صرف ان فرشتہ یہ نہیں آن کے آخے گا تو نبی ہے یہ نہیں آخے گا اے حلال میں حرام نہ وہ بن چکے ہیں ہاں، سمجھاؤ آ جائے گا مدد کر دے تو میرے بک بخب کرے گا رب دی واحد کا سلسلہ جاری ہے ادھر تو مثال دیتی ہے ہیں نشریات نشریات جی ریڈیو نے نے ٹی وی وہ ہا وقت رہے ہیں صرف گل ہی نہیں آپ اپنا کر لو وہ ہر وقت جاری ہے سلسلہ بہار لوگ انسان ہے ڈل توجہ نہیں فرمائی اچھا، نبی پاک سرکار دی شریعت بجاؤ آئے سمجھا شریعت چلا کہ کیا بات ہے نکتا نقطہ لگا نبی پاک سونا اصل نبی ہے ماشاء اللہ نبی دی شریعت اصل شریعت سارے نبی نبی نبی نائب نائب بن کے آئے انسان انسان اللہ تعالی نے نبوت بھی مضبوط بھیجن شریعت بھی لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائب بن کے نبی نویل نائب بن کے نبی رہ نبی سنبی نبوت شریعت کا سلسلہ جب بند ہو گئے سرکار تو بعد نائب رہ گئے نبی نہیں نائب ہیں پہلو نبی بھی سن نائب بھی سن پھر نبی نہیں اور نبی بڑھائے لے گیا موت دندہ گیا ہے ایک نبی آخری جڑا سڈے نبی کا منادی بن گیا ہے اس سونے نو اللہ تعالی نے زندہ اٹھایا پھر اتار پھر حکیم راج نے حکمت والے کا کم حکمت موقع مل گیا حضرت انسانوں کو کے رکھ لیا ہے رکھے دنیا سلامت اگر یہ نبی ہو کے نائب ہے اور نائب ہونے کی دلیل زمین ہے وہ نائب ہونے کی دلیل آپ نے اترنے دمشق کے کنارے اگوں کھڑے ہونے نے سیدنا امام میں بہ دی نماز زہر کا وقت ہو جائے اللہ نے نبی نو امام نے کر کرنی حضور مسلح انتظار فرمان کا نماز پڑھاؤ آپ فرمان نا تھی آپس ایک دوجے امام جی اصا پچھو بعد کم امام بہاد آپس ایک دوجے امام جی اصا نہیں اتنے امامت کرانی کرانی تسا امام مہدی نماز پڑھاؤ گے توجہ اگر کوئی جی جی کہ وہ اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن عوف دے پیچھے نبی پاک پڑھی تھی یا صدیق اکبر دے پیچھے پڑھی تھی اسی طرح نہیں ہوگی اگر کوئی آخ یہ کتاب ہے نو جہاں لکھن والا شیخ نوجن یہ پیر سیال میرے اچھا۔ یہ سب پیڑ پڑھتے تھے وہ کتاب ہے جیسے آلما کی انتہا ہو جاتی ہے اس کتاب کی انتہا ہو جاتی ہے ماشاء ماشاء اللہ اللہ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن دو تھاواں تو اٹھن گے دو حشر گے انہوں نے حشر من اٹھنا ایک بار آپ نے اٹھنا نبیا والے پاس دوجی بار اٹھنا امت تاکہ پتہ لگے یہ نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے اور سنو صحیح حدیث سے حوالے حضور ہیں چنڈا جی۔ جی، جی۔ میرے ہاتھ اور سارے نبی میرے چنڈے ہوں وہ حمد دا چنڈا کیا مطلب ہر نبی جائز ہو رہی چندے کا رنگ اگر کوئی مینو محمدی رنگ دس دے تو میں چنڈے کا رنگ دس کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا۔ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ کیا بات ہے اللہ ومن من اللہ سبغا او سجنا محمد دی رنگ نہ نہ نہ کالا سیوا نہ ساوا محمد دی رنگ عشق دا رنگ عشق دا رنگ رنگ اے دروے کو توجہ فرما جو جی وے دن جب آئے گا پانی پران کے برنا پانی پران کے کچا رنگی لاری جاری یہ سلسلہ جاری ہے توجہ اسے گل کر لگا اللہ تعالی نے اپنے اس نظام کائنات درجہ بندی اور ترتیب رکھی ہے توجہ کرا درجہ بندی اور ترتیب رکھی ہے چھوٹا اچا اس کو اچا آخری جی۔ پھر سب اپنے بدن چیک اللہ تعالی نے آ سارے اردو کا سردار دل کباب کے بال نگر مار ستارے آلہ تو آلہ سورج کھڑے چھوٹیا تو سلسلہ شروع ہوئے گا اتنے جائے گا یہ درجہ بندی دستا پیا یہ نہ سمجھنا کہ سب اولیاء ایک جہاں ہوں گے وہ جی میں بھانڈا سے پانی کی گل کر گیا بھانڈا بھی تو وکرا وکرا سوچنا اگر کتابوں میں قرآن اچا پوران میں جبریل یا اسرافیل اچا اگر آپ ایک اور طبقات کا بچا گئے انسانی طبقے نبیا جاؤ گا سید حل کے یہاں اسے گا صدیق اکبر سر چاہے گا علی اگر ہی لے جائے گا اگر ولی بلی حضور نے فرمایا مثال ایک طبقہ تیری وجہ گرو کا شکار ہو گیا ہاتھوں رہ گیا سونے دا اے فرمان ہر پاسے چل جانا کہ نہیں درمیانی شہ ہمیشہ نبوت اور ولایت کا بہن لیکن ایسا سمجھ وہ محنتوں بغیر ملتی ملتی یہ محنت دے بھی ہے محنتوں بغیر بھی ملتی توجہ محنت تو بغیر ملتی ہے تو محنت نال بدتی نہیں جی جی ماشاء اللہ کیا بات ہے یہ نہیں کہ کوئی نبی چوکھی محنت سے کرے تو بد جائے گا لیکن ولی ولی جو ہے نا کہ جن محنت کرتا ہے انہیں ود دیا جائے توجہ نہیں فرمائی نبوت اور رسالت ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ وہ نہ کسب محنت نال حاصل ہوتی نہ ودتی گھٹتی وہ مراتب خدا و تعالی دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالی دے وضع کرتا نے اس ترتیب بڑھا دیتی ہے اتنے چھوٹے دس نہیں سکتے کہڑے نے وڈے دس سکتے ہیں لیکن یہ باقی جڑے ہیں مقامات مکا مار یہ مکا ترقی اندر اس نبوت کا اس کا جنا ہوتا ہے جس چیز واسطے عطا شریعت تو شریعت دی حفاظت اے ولیاں دو شریعت بن گئی ہوں حفاظت کا سلسلہ اولیاء بچے وہ جاری ہے سمجھ آئی کہ نہیں وہ پھر پہلو عرض کر دیتی ہے کال والے تہال والے کال والے بھی پہرے دار نے تہال والے بھی چوکیدار نے فرق کتنا ہے کال والے کال دے حال والے حال نہ مڑ کے انہوں کا بڑی نہ وہاں کا انہوں نے ویچ کے آدمی کا گسا کیونکہ کال والے یہ بھی نبی کی وراثت ہے کال والے ویچ کے مت حال والوں جڑ جائے تھی ماریا جائے گا الله نرى تكبير نرى رسالة نرى تحكيم نرى غاطية أدري أدري الحي من أربعة جديد مسلمي ما شاء الله آپ فرمانے نے کلا دا وزیر سی امام ابن حجیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا لکھا ہے ہے بلکہ شیخ اکبر نے نے بھی مستانی فرما ایک اللہ فلہ دلیل سی میں کیا بات ہے سبحان اللہ بٹھا اس لیے بیٹھنا جس لیے ہاتھوں ڈگ جاؤ یا کال سے منکر بنو یا حال سے منکر بنو اچھا ہاتھوں میں ہے نبی یاد آخ سڈیا نبی بولیا نہیں چپ کر کے بیٹھے رہے تو دل لال رنگ دے گئے یا آخ سڈا نبی دل زبان نال بولیا کدی دل نال رنگیا نہیں اللہ تعالی نے دو لفظ سے مکایا ما شاء الله يزكيهم ويعلمهم يزكيهم قال يعلمهم قال پہلے نو کہندے ہاں نو کہندے تزکیہ ما شاء الله قال نو کہندے تعلیم سبحان اللہ بے شک بے شک فقیر دل نال سکھا کر ایڈا شاہ صاحب فرمایا سی کہ دلیل جیسے ہاں. کمال باطن باطن باطن باطن بھی بھی ظاہر ظاہر ظاہر دو ہیں ہیں حال نام وقت جی، جی. تعلیم کو جگ بستی بستی ہر نام سبحان اللہ کیا اللہ سونا مدنی مانگو کریم دا صدقہ Thank you. Which